هو الحي القیوم آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الحیو بھی مذکور ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت الکرسی اور پوری سر بقرہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں القیوم کے گرد گھومتی ہے تفسیر قرطبی میں ہے الحیو اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب مردوں کو زندہ فرماتے تو دعا میں یا حیو یا قیوم کہتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آصف بن مرخیہ رضی اللہ عنہ نے یا حیو یا قیوم کے ذریعے دعا کی اور بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا یہ بھی قول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس میں اعظم پوچھا تو آپ نے فرمایا ایاہیا شراہیہ یعنی یا حیو یا قیوم اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا حیو یا قیوم ڈوبنے سے حفاظت کا عمل ہے